کے لیے بہترین طریقہ جو انسانوں کو عطا فرمایا ہے وہ اسلام اسلام ایک پورا نظام حیات ہے یعنی زندگی گزارنے کا ایک پورا طریقہ ہے جس میں تمام شعبوں سے متعلق پورے پوری رہبئی جتنی ہماری عبادتیں ہیں نماز روزہ پورے اسلام کے ایک جز کے چند حصے ہیں جس میں نماز روزہ زکات حج ساری چیزیں اس میں جتنی ساری عبادت ہے اس کے علاوہ زندگی کے جو دیگر شعبے دوسرے شعبے آدمی اپنے گھر میں زندگی گزار رہا ہے بیوی بچوں کے ساتھ محلے والوں کے ساتھ رشتے داروں کے ساتھ پڑوسیوں کے ساتھ اپنوں کے ساتھ پرایوں کے ساتھ اسی طرح آدمی معاملہ کرتا ہے لوگوں سے لیور دیور کرتا ہے کچھ خریدتا ہے کچھ بیچتا ہے کوئی چیز کرائے پر رکھتا ہے کوئی چیز کرائے پر دیتا ہے اور کا لوگوں سے برتاؤ اس کے اخراط یہ مختلف شعبے ہیں زندگی کے ان تمام شعبوں کی رہبری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اسلام میں کروائی ہے اور جب تک یہ سارے شعبوں سے متعلق انسان میں پورا پورا دین نہیں آتا ہے وہاں تک وہ آدمی کامل نہیں وہ اس کا ادھورا پن ہے نا اس ایک آدمی کا پورا جسم ہے سر میں درد ہے تو بیمار ہے پورا جسم ٹھیک ہے لیکن خالی سر میں درد ہے تو یہ بیمار کہلاتا ہے ہاتھ ٹوٹ گیا ہے یہ بیمار کہلاتا ہے حالانکہ پورا جسم ٹھیک ہے صرف ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے اور اگر کوئی عضو نہیں ہے تو تو وہ ادھورا کیا جاتا ہے پیر کٹا ہوا ہے ہاتھ کٹا ہوا ہے کان کٹا ہوا ہے آنکھ سے اندھا ہے کان سے پہرا ہے یہ دوست کا ہے ایسے دین کے جو شعبے ہیں ان شعبوں سے متعلق اگر آدمی میں کمی ہے تو وہ اس کے دین کا نفس ہے ادھورا پر کی کامیابی کے راستے میں یہ چیزیں رکاوٹ ہیں اس کی کامیابی کے راستے کی رکاوٹ ہے ہر انسان کے ذمہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں پورا دین داخل کر کے زندگی گزارے جیسے اپنے جسم کی صحت کے لیے جو عضو بیمار ہے اس کی آپ کی فکر میں لگ جاتا ہے اور جب تک وہ اس پر ٹھیک نہیں ہوتا وہاں تک آدمی اس عضو پر جان مال سب کچھ لگاتا رہتا ہے اور تندرستی حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے ایسے ہی انسان کے ذمے ہیں افراد انفرادی طور پر افراد کے ذمے ہیں اور پھر اجتماعی طور پر سب کے ذمے ہیں کہ اجتماعی طور پر یہ چیزیں وجود میں آتی لیکن پہلی ذمہ داری افراد کی ہے ہر فرد ذات سے اس کی کوشش ابھی جتنی کوشش ہے اجتماعی ہو رہی ہے وہ دوسروں کے لیے ہو رہی ہے اجتماعی جو عام مدن کوششیں ہوتی ہیں تو وہ دوسروں کے کہ دوسرے لوگ سدھر جائے بے نمازی نمازی بن جا رہے روزہ رکھنے والے روزہ رکھنے والے بن جا رہے معاشرت کی لائن کی کمی ہے اس کا معاشرہ ٹھیک ہو جائے میرا چاہے وہاں کا وہاں ہے اس کے اخلاق ٹھیک ہو جا رہے اس کی فکر زیادہ ہے بمقابل یہ کہ میرے اخلاق ٹھیک ہو جائے حالانکہ حضور علیہ السلام والسلام کا جو طریقہ تعلیم رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین اللہ کی طرف سے آیا سب سے پہلے اس کو اپنی زندگی میں داخل کیا اور اپنے آپ کو ایک بہترین نمونہ بنایا بہترین سیمپل بنایا اور پھر دوسروں کو بھی اسی ترتیب پر رہبری کی کہ ہر آدمی اپنے اندر دین داخل کرتے ہوئے اپنی ذات سے دین سیکھتے ہوئے وہ دوسروں پر محنت دونوں چیزوں کو لازم کر دیا اپنے ذات سے دین سیکھنا بھی اور درجہ بدرجہ اپنا خاندان اپنا محلہ اپنی بستی اپنا علاقہ اور پورا عالم درجہ بدرجہ انسانوں کی ذمہ داری دی کل لکم راہی و کل لکم مسعود و رعیتی اور اس قسم کی اور روایت ہے کہ جس میں خصوصی طور پر ذمہ داری دی گئی کہ ہر آدمی اس کی کوشش کرتا رہے فرد سے پورا سماج اور سماج سے پوری بستی اور پوری بستی اور گاؤں سے منتقل ہو کر ہر فرد پر چلنے کی کوشش کر لگے یہ پہلی ذمہ داری ہماری خالی نماز روزے نہیں ہے لیکن یہ تو ہماری بستی اور زوال کا دور ہے کہ جس نماز روزے والا بھی دیندار شمار ہوتا ہے ہمارے اس معاشرے میں دنیا بھر میں خالی نماز روزے کرتا ہے وہ بھی دیندار شمار ہوتا ہے جیسے پرانا زمانہ تھا پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے تو جو آدمی خط جاننا بھی خط پڑھنا بھی جانتا تھا وہ بھی پڑھا لکھا شمار ہوتا تھا کہ گجراتی زبان پڑھتا پچاس سال پہلے گجراتی زبان جو پڑھ لیتا تو پڑھا لکھا بنے لا سکا پانچ چوپڑی چار چوپڑی پڑھے ہوئے تھے پڑھے لکھے ایسے ہمارا سوال ہے زوال کا دور ہے کہ جس میں آدمی نماز روزے پر ہے وہ بھی دیندار شمار ہوتا ہے حالانکہ وہ کام ہی دیندار نہیں جب تک کہ اس کے اخلاق میں دین نہ ہو ایک آدمی اچھا خاصا نمازی مسجد میں اللہ کے سامنے جھکا رکو کیے دو سجدے کیے چار رکعت میں آٹھ سجدے کر کے اور بہت ہی استحدار کے ساتھ نماز پڑھ کے باہر جا کے ماں بہن کی گالیاں دیتا ہے باہر نکل کر تو اس نے یہاں سورہ فاتحہ پڑھی اسی زبان سے اسی زبان سے قرآن پڑھا اسی زبان سے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العالی پڑھا اور وہی آدمی باہر نکل کر ایک آدمی کو ماں بہن نکالیاں دے رہا ہے ایک آدمی اللہ کے گھر میں مسجد میں آ رہا ہے نماز پڑھنے کے لیکن راستے میں پتہ نہیں کتنوں کو ایزا پہنچاتا ہوا آ رہا ایک آدمی پکا نماز ہی لیکن پتہ نہیں کتنوں کا حق دبائے ہوئے ایک آدمی اچھا صدقہ کرنے والا خیرات کرنے والا کہ کوئی قدر سا کوئی مسجد اس کے خیرات سے خالی نہیں ہوگی لیکن اس کے پاس لوگوں کے لاکھوں روپے نکلتے ہیں وہ دیتا نہیں اور کوئی مسجد اس کے صدقے سے خالی نہیں ہو سب جگہ وہ دے رہا ہے اللہ کے نام لیکن اس کے پاس لوگوں کا خرچہ نکل رہا ہے لاکھوں روپے اور وہ دے نہیں رہا ہو مہینوں ہو گئے سالوں ہو گئے یہ سوال ہے سوال اور ایسا آدمی جو ہے وہ مخیر شمار ہوتا ہے بہت زیادہ دینے والا ہے بہت خرچہ کرنے والا ہے بہت صدقہ دینے والا ہے یہ یہ کمال نہیں ہے بلکہ یہ دین کا نفس ہے یہ دین کا اس آدمی کے تو ذمے ہیں چاہے ایک روپیہ بھی نفل صدقہ نہ کرے پہلے قرضہ دے دے لوگوں پہلے لوگوں کا مال دے دے جو اس کے پاس نکلتا ہے جو اس نے لوگوں سے لیا ہے یا اور کوئی واجب حق اس کے ذمے ہے سب سے پہلے جو انسان کے ذمہ حقوق ہیں جیسے اللہ کے فرائض ہیں ایمان لانا اللہ پر نماز پڑھنا روزہ رکھنا زکات حج کرنا یہ اللہ کے فرائض ہیں ایسے بندوں سے متعلق جو حقوق جیسے بچوں کا نفقہ دینا یا کسی سے قرض لیا ہے اس کو دینا اس کے ذمہ واجب ہے یا کسی کا مال اس کے پاس امانت رکھا ہوا تو امانت کا لوٹانا ضروری ہے اس کے ذمہ یا کسی کا اور کوئی مالی حق نکلتا ہے اس کے ذمہ اس کا پارٹنر تھا تو پارٹنر کا نفع اس کے پاس باقی ہے دینے کا تو وہ اس کا لوٹانا اس کے ذمہ ہے اس قسم کے اور بہت سارے مالی حقوق ہیں چند مثالیں ہیں یہ اس کے ذمہ ہیں کہ سب سے پہلے ان حقوق کے واجبات سے فارغ ہوں پھر اس کے بعد وہ صدقہ دیں لیکن کیونکہ صدقہ دینا خرچ کرنا وہ ایک عرف میں رواج بنا ہے دین سمجھ کر کرنے والے بہت تھوڑے دین سمجھ کر جیسے حج کرنا عمرہ کرنا ایک رواج بن گیا ایک رواج بن کوئی بڑا بھائی آ کر چھوٹا بھائی چاہے وہ غریب ہو لیکن سب گھر والے کا بھائی جیسا اس کو جانے کا ارے بھائی اس کے اوپر حج فرض ہی نہیں اس کے اوپر حج فرض ہی نہیں یہ تو زندگی بھر اگر اس حالت میں رہتا ہے اس پر فرض نہیں تو نہ جا جاوے تو اس کو کوئی حرج نہیں اس کو اللہ قیامت میں نہیں پوچھے گا کہ کیوں حج نہیں کیا تھا اس کو نہیں پوچھے گا لیکن چونکہ حج کرنا ایک ماحول بنا ایک رواج میں آیا رواج میں اس لیے ماں باپ پر حج فرض نہیں ہے اولاد پر فرض ہے لیکن اگر بڑے بیٹے نے یا کسی چھوٹے بیٹے نے حج کر لیا تو سارے بار بار کہتے میں بیٹھے ماں باپوں کو شکر ہو ماں باپوں نے بھی انہوں بھی حق ہے یہ حق نہیں ہے یہ تو اللہ کا حق ہے حج تو اور صاحب مان پر اللہ نے حج فرض کیا غریب پر فرض ہی نہیں کیا لیکن چونکہ یہ بے دینی ہے یہ بھی ایک قسم کی جہالت ہے یہ بھی ایک قسم کی جہالت ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی بیٹے پر آج فرض تھا اس نے کر لیا تب اس کو کوچتے رہتے بھائی ڈبل ماں کا شروع کرو دواؤں کے حق سے بھائی بابا کا حق نہیں ہے اللہ نے اس پر فرض ہی نہیں کیا ہے جس چیز کا اللہ نے اس کو مکلف ہی نہیں کیا ہے وہ قیامت تک اگر اس پر یہی کنڈیشن میں وہ رہتے ہیں تو ان پر حج فرض نہیں ہوتی لیکن چونکہ عرف میں حج ایک رواج بنا ہوا اسی لیے ایک حج کے خاطر پتہ نہیں کتنے لوگوں کی فرض نماز ضائع ہو جاتی ایک حاجی کو چھوڑنے جاتے ہیں اور دو سو آدمی ڈھائی سو آدمی سو آدمی پچاس آدمی پچیس آدمی زہر اثر مغرب اور رات پر وہاں جا کے فجر کی نماز میں قضا کر دیتے ہیں اور نماز حج سے بڑا فریضہ ہے لیکن چونکہ حج فریضہ سمجھ کر عبادت سمجھ کر ادا نہیں ہو رہا ہے وہ ایک رواج بن کر ادا ہو رہا ہے اسی طرح مالی صدقہ مرتبہ آدمی کی زکوٰۃ ابھی دینے باقی ہے اور وہ زکوٰۃ جتنی اس پر فرض ہوتی ہے اس سے زیادہ وہ صدقہ خیرات نفل کر دیتا ہے دیکھا دوستوں کے پاس بیٹھے تھے کوئی آدمی آ گیا مطالبہ لے کر ایک نے سو دے دیے اس نے دو سو دے دیے تیسرے نے پانچ سو دے دیے بس دین سمجھ کر نہیں ہوا ہے یہ دین ہے یہ خرچ کرنا دین ہے اب کہاں کرنا ہوگا کتنا خرچ کرنا ہوگا جب خرچ کرنا ہمارا دین ہے تو ہمیں کتنا خرچ کرنا ہے اور کہاں خرچ کرنا ہے اس اس کی کی ترتیب اور اس کے درجات یہ سب سے پہلے حقوق واجبات جو آدمی کے ذمے ہیں بیوی بچوں کا نفقہ وہاں کتنا دینا وہ بھی آدمی کو احساس نہیں کہ ان کو کتنا دینے کا ہے بعض اتنی کمی کر دیتے ہیں کہ ان کو گھر چلانا مشکل ہے بعض لوگ اتنا کم دیتے ہیں کہ ان کو گھر چلانا مشکل ہے اور بازے اتنی فراوانی سے دیتے ہیں کہ بیوی بچے آوارا ہو رہے ہیں اس پیسوں سے کہ تمیز نہیں دے رہے بعضوں کے حال یہ ہے کہ گھر میں اتنا زیادہ ہے کہ کھانا روزانہ بچ کر پھینکنے میں جاتا ہے اور اسی آدمی کی بہن بیچاری غریب ہے جو اوروں کی زکات سے پل رہی ہے اور وہاں اس کے گھر میں روزانہ پھینک رہا ہے یہ بے دینی ہے یہ جہالت ہے اس کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے کہ وہ آدمی مومن نہیں ہے جو پیٹ بھر کا کھانا کھا لے اس کا پڑوسی بھوکا ہو کہ پڑوس میں آدمی کے پاس سکت نہیں گنجائش نہیں ہے اور یہ آدمی جو ہے پیٹ بھر کر کھانا کھا کر روزانہ بتانے کتنا اپنے پی رہا ہے تو یہ وہی چیزیں ہیں ساری دین نہ سیکھنے کی بنیادوں پر یہ ساری چیزیں ہیں بنیادی ضرورت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو محسوس کروائی سب سے پہلے کہ ہر آدمی دین سیکھے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہنا ماں باپ کے ساتھ رہنا یہ جو قرآن تلاوت ہوتی ہے رمضان میں اور دور ہوتا ہے اس کا کہ پورے دین کی ایک یاد دہانی ہے ایک قسم سے تراوی میں تراوی میں قرآن جو ہے وہ ہمارے پورے دین کی یاد دہانی ہے ہمارا دستور ہے دستور کو ہر سال اجتماعی طور پر تراوی میں پڑھا جاتا ہے عقائد کیا ہیں ایمانیات کیا ہیں عبادات کیا ہیں معاملات کیا ہیں معاشرت کیا ہیں اخلاق کیا ہے روزہ کیا ہے نماز کیا ہے حج کیا ہے صدقہ اور خیرات کیا ہے اور پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں بیوی بچوں کے حق کیا ہیں ماں باپ کے حقوق کیا ہیں پورا جو قرآن جنہوں جنہوں نے پورا قرآن سنا یہ ساری چیزیں انہوں نے سنی پورا دین پورا دستور سنایا جاتا ہے پورا دستور سنایا جاتا ہے کہ پورا دستور جو ہے عملی طور پر زندگی میں آتا ہے اور یہی دستور کا عملی زندگی پر آنا یہی قرآن کی حکمرانی آج جو مسلمان خود اپنی زندگی میں جو اس کے اختیار میں دین داخل کرنا وہ داخل نہیں کر رہا ہے اور دنیا میں قرآن کی حکمرانی کا خوف دیکھ رہا ہے اور تنفیز قرآن کا خواب دیکھ رہا ہے کہ قرآن کی حکمرانی دنیا میں حالانکہ قرآن کی حکمرانی تو آدمی خود اختیار کر سکتا ہے کہ بھائی میری زندگی میں وہ بات چلے گی جو اللہ کے کلام میں اللہ کے دستور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں میرے گھر میں وہ بات چلے گی جو حضور کی شریعت میں ہوگی تو اس گھر میں حضور کی شریعت نافذ ہو گئی اس آدمی نے اپنے بس کی کوشش کر لی الیکشن کے موقع پر خالی باتیں کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا خالی باتیں اور تبصرے کرنے سے مسئلے کا حل نہیں اصل بنیادی جو چیز ہے کہ ہر فرد امت ہر فرد امت سب سے پہلی کوشش یہ کریں کہ اپنی داد سے اپنے دین کو زندگی میں داخل کریں دین اپنی زندگی میں یہ سب سے پہلا بنیادی خریدان ہر فرد امت کے ذمے ہیں پھر اسی آدمی کے ذمے ہے کہ اپنے ماتحت اپنے دست دیگر جو اس کے ماتحتی میں تابے داری میں ان پر کوشش کریں کہ وہ اپنی زندگی میں دین داخل کریں یہ دوسری ذمہ داری ہے پھر تیسری ذمہ داری اس کے دل میں ہے کہ اپنے قرب و جوار میں اس کی کوشش کریں اپنی بستی میں اپنے محلے میں اپنی بستی میں اپنے محلے میں اپنے علاقے میں اپنے گاؤں بستی میں کہ لوگوں کی زندگیوں میں عملی طور پر دینا اور تدریجی طور پر جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں اور مدینہ منورہ ہجرت کر کے جانے کے بعد جس طرز پر محنت کی اور افراد سازی کی یعنی آدمی تیار کیے ایک سے دو دو سے چار چار سے چھ چھ سے آٹھ آٹھ سے سولہ اور دیرے دیرے دیرے دیرے آدمی بنائے آدمی بنائے اس ترتیب پر ہر آدمی کوشش کر کے آدمی بناوے آدمی ابھی تو ایک باپ بھی اپنے دو بچے بنانے کو تیار نہیں وہ کہتا ہے کہ مونتا نہ تھی بس پورو تھے ایک باپ کو دو بچے بنانے ایک ایک شوہر کو ایک بیوی کو بنانا وہ اس کے لیے تیار نہیں اتنی کوشش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کی زندگی میں تنفیر اسلام کر دے اور اپنی بیوی کو سمجھاوے کہ تو اللہ کی بندی ہے تیرے ذمہ معاشوں کی نماز ہے اور تیرے ذمہ پردہ فرد ہے جو اسلام کا بنیادی رکن ہے عورتوں کے لیے جس پر بہت سارے مسائل کا مسائل کا دار و مدار ہے معاشرے کے جس پردے پر تو آدمی کوشش کر کے ذہن بنا کر تیار کر کے اپنی بیوی کا ذہن تیار کر اس کے لیے کہ اس پر نماز پڑھ رہے ہیں اس پر پردہ فرد ہے اس کے ذمے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابے داری ضروری ہے ایسا ذہن ایسی ذہن سازی آدمی کرے ایک مرتبہ کا تو اب آدمی کہتا ہے تو گالی دے کر کہہ رہا ہے طریقہ ہی نہیں ہے یا ڈنڈا بجا کر کہہ رہا ہے یہ طریقہ ہی نہیں ہے ان کو محبت سے اپنا کر ان کو اپنا بنا کر دوست بنا کر ایک بزرگ کہتے ہیں کہ جب باپ بیٹے کی چپل برابر ہو جائے سائز میں تو اس کو دوست بنا کر چھوٹا ہوتا ہے وہاں تک تو وہ دبدبے سے سنبھلتا ہے وہ بھی طریقہ صحیح ہے کہ بہت زیادہ دبدبے سے آپ کی دبائے رکھیں لیکن جب دونوں کے چپل برابر ہو جائے بیٹے کے اور باپ کے تب اس کو دوست بنا اور افہام و تفہیم کے راستے سے اپنے گھر میں ایک فضا قائم کر کے کہ میرے ذمہ ایک ذمہ داری ہے تنفیذ اسلام کی کہ میں اپنے گھر میں دین نافذ کروں اس کا میں مکلف ہوں میں ذمہ دار ہوں میں اس کا ذمہ دار ہوں یا یہ وزینہ ہوں وال اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو دین سکھاؤ ان کو دین سکھاؤ جس وقت کا جو اب رمضان ہے تو رمضان کے حکام سکھائیں گے روزہ کیا ہے اور رمضان میں تلاوت کتنی کرنی ہے رمضان میں ذکر کتنا کرنا ہے رمضان کے اور اعمال کیا ہے تہجد کیا ہے سحری کیا ہے افطاری کیا ہے ابھی آخری اشرا آ رہا ہے تو احتکاب کیا ہے ہم گھر والوں کو سمجھائیں گے گھر کی عورتوں کو گھر میں گنجائش ہے دو تین عورتیں جوان ہیں بیٹی ہیں بیوی ہیں ماں ہیں کوشش کریں گے کوئی کسی کو احتکاب کے فضائل بتا لو ان کو احتکاب میں بٹھا لو تاکہ ان کا رمضان اچھا گزر جائے یہ احکام ہمارے ذمے ہیں کہ ذہن سازی کر کے افراد سازی کرنا ایک آدمی بنا اس نے اپنے بچے کو بنایا دو ہو گئے دو بنے اس نے اپنے بھائی کو بنایا تو تین ہو گئے ایک مرد بنا اس نے اپنی بیوی کو بنایا تو یہ دو ہو گئے ایک یہ دو ہوئے دو بنے ہوئے ہو گئے اب اس عورت نے اپنے گھر میں محنت شروع کی اس نے ایک کو بنایا دوسرے کو ایسی افراد سازی یہ جو تبلیغ کا کام ہے اس میں افراد سازی افراد سازی اور چونکہ آدمی اپنے ماحول میں اتنا اثر نہیں لیتا ہے اس لیے ترتیب شکل تبلیغ میں یہ ہے کہ اس آدمی کو اپنا ماحول چھوڑا کر اپنے ماحول سے دور چالیس دن چار مہینے تین دن لے جا کر اس پر وہاں مسلسل روزانہ تین گھنٹے چار گھنٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی بزرگوں کی باتیں آدمی سنتا رہتا ہے تعلیم میں بزرگوں کے قصے ہیں صحابہ کے واقعات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے قرآن کی آیتیں ہیں اور پھر روزانہ ساڑھے تین گھنٹے چار گھنٹے سنتا ہے تو سنتے سنتے سنتے آدمی کا آدمی کی طبیعت اس کا اثر لیتی ہے پھر وہی آدمی اس کی دعوت دیتا ہے پھر وہی آدمی اس کی دعوت تو دھیرے دھیرے دھیرے وہ ایک اثر قائم ہوتا ہے آدمی میں اور ایک فرد بنتا ہے لیکن واپس آنے کے بعد چونکہ وہی فضا ہے یا یا وہی ماحول ہے کہ گھر میں فجر قضا کرنے کا ماحول ہے جھوٹ بولنے کا ماحول ہے گھر میں پہنچا تو باپ گالیاں دے رہا ہے اس کی ماں بہن اس کی بہن کو گالیاں دے رہی ہے اس کی ماں اس کی دادی کی نبت کر رہی ہے اس کی پھوپھیوں کی نبت کر رہی ہے تو وہ ماحول میں آ کر پھر دوبارہ پندرہ دن بیس دن مہینہ گزارتا ہے کہ وہ پھر دوبارہ جو ہے اس ماحول کا اثر لے لیتا ہے اس لیے جیسا ماحول وہاں بنتا ہے ایسا ماحول ہر بستی میں قائم ہر مسجد میں قائم ہر گھر میں قائم ہر گھر میں ایسی فضا بنے اس کے لیے ہر گھر میں تعلیم ہو دین کی تعلیم ہو قرآن کا سیکھنا سکھانا ہو فضائل کی تعلیم ہو جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ ازواج متحرات بنات طیبات اور بدر اہل بدر اہل احد کے واقعات تاکہ وہ جذبات بنے وہ جذبات اور باطل جذبات سے ہمارا معاشرہ پاک غلط جذبات سے گناہوں کے جذبات سے خواہشات کے جذبات سے سے پھرنے کے جذبات کہ یہ عید جیسے مبارک موقع پر آدمی میں اور نایانی میں لگے اور اس سے اوپر بغاوت میں لگے اللہ سے کہ آپ کے گناہوں کے راہیں کھولے عید جیسا مبارک دن جس رات میں اللہ جس رات کو عید کی رات کو لیلت الجائزہ کہتا ہے کہ انعام کی رات ہے بدلے کی رات ہے ستائیس کی کشم علماء نے بھائی زیادہ روایتیں ستائیس کی کی ہے شب قدر کی اس لیے ستائیس کی شب کو لوگ اہتمام کرتے ہیں جاگنے کا تو اس رات کو آپ کی بغاوت کے ساتھ گزارے جس رات میں اللہ سے مغفرت کروانی ہو اس رات میں آپ کے خواہشات میں لگے اور اس رات میں نوجوان جو ہے گناہوں میں اور زنا میں اس میں اپنی رات گزارے جو رات اس کو اپنے اللہ سے قریب کرنے کی رات ہے عید کی رات اللہ سے انعام لینے کی رات ہے تو آدمی اس رات میں رات گزار کر دن میں بھی بچوں کو لے کر آدمی گھومنا پھرنے چلا جائے اور وہ بھی جائز گھومنا پھرنا نہ ہو جہاں شریع حدود کی پاسداری کے ساتھ اگر کوئی آدمی کا سفر ہے جس کی شریعت میں گنجائش نہیں ہے وہ اپنی جگہ پر ہے باقی آدمی ناجائز طور پر بے حیائی کے ساتھ بے شرمی کے ساتھ اپنی بچیوں کو اپنے ساتھ بناؤ سنگھار کر کے لے کر پورے بازار میں گاڑی میں بٹھا کر پھر رہا اور پھر ہوٹلوں اور پتہ نہیں کہاں کہاں تفریح گاہوں پر لے جا کر کتنے سو دو سو پانچ سو ہزار نوجوانوں کی حوث کا شکار خود بنا رہا یہ خود اس کو پتا ہے کہ یہ اتنی بناو سنگھار کے ساتھ ہے میری بیٹی میری بیوی میرے ساتھ ہیں اس کو پتا نہیں کتنے نوجوان گھور رہے ہیں اس کو غلط نظر سے دیکھ رہے ہیں اس کو پتا ہے وہ دیکھ رہا ہے لیکن یہ اندر یہ اندر کا ایک ایک مردہ پن کہ رمضان کے ساتھ بھی مہینہ گزار کر اس طرح کی حرکت کر رہا ہے اس لیے گزارش ہے کہ آپس میں افام و تفیم ہو یہ نہیں کہ میں کوئی مانتونا نہ شو کر رہا ہوں یہ یہ مسئلہ نہیں ہے یہ مسئلہ نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ماحول تھا وہ بہت سخت کفر و شرک کا ماحول تھا دعوت ایسی چیز ہے دعوت دعوت کہتے ہیں دین کی طرف لوگوں کو بلانا خیر کی باتوں کی نصیحت کرنا اور برائی کی بات کو محبت سے رکھنا گالی نہیں کرنا طرز حضور کا طرز یہ نہیں ادفع باللتی ہی احسن کہ احسن احسن طریقے سے محبت کے ساتھ شفقت کے ساتھ نرمی کے ساتھ نرمی کے ساتھ افرام و تفہیم کا اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ نرمی سے اللہ جو کام کرتا ہے سختی سے وہ کام نہیں ہوتے حتی المقدور آپ اسی کی کوشش کریں کہ افرام و تفہیم کا انداز سمجھانے کا انداز جس کو ہم نصیحت کرنا چاہتے ہیں اس پر پہلے تھوڑا احسان کر دیں کیونکہ نصیحت کرنے کی تھوڑی جگہ بن جائے بھائی بہن کو ہم کوئی بات کہنا چاہتے ہیں تو اپنی بہن پر تھوڑا احسان کر دیں تھوڑا محبت پیدا کریں تعلق پیدا کریں اب یہ پہلے سے تعلق بگڑا ہوا ہے پہلے سے آپس میں چھتیس کا آنکڑا ہے اور پھر ہم جا کر اس کو کوئی بات کہہ رہے ہیں تو اور زیادہ معاملہ خراب ہو جاتا ہے پڑوسی سے پہلے سے تعلق بگڑا ہوا ہے پھر ہم کوئی بات کہہ رہے ہیں تو اور زیادہ ریئیکشن آتا ہے تو اس ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے مبارک مہینے میں تعلقات بنائے جائے جائے رحمی کی ایک دوسروں پر احسان کیا جائے کھانا پینا کھلانا پلانا افطار کرانا سحری کرانا کھانے پینے کی کوئی چیز دینا کی تیاری میں کپڑا جوڑا دے دیا کسی کو یا نقد رقم دے کر تھوڑی محبت اور تعلق بنا کر پھر حت مختلف کوشش کریں کہ ایک دوسروں کو افہام و تفہیم کریں ایک دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کریں چھوڑ نہ دیں چاہے اپنی اولاد ہو اپنے بھائی بہن ہو ماں باپ ہو ہمارے دوستوں کا سرکل ہو چھوڑ نہ دیں کہ بھائی وہ کیا کروں بھائی نہیں مانتے نہیں مانتے نہیں سنتے ایسا کہہ کر چھوڑ دینا یہ مایوسی یہ مایوسی اور مایوسی کفر ہے مایوسی آدمی کو کفر تک پہنچا دیتی ہے اس لیے مایوس نہ ہو ہدایت دینے والی ذات اللہ کی ہے اللہ گویوں کو ہدایت دے دیتا ہے یعنی کیپٹے چلانے والوں کو جوئے کیپٹے چلانے والوں کو ہدایت دے دیتا ہے ہدایت اس کے آدمی میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں اس لیے ہمارے ذمے ہیں ہے کہ کوشش کریں اپنے معاشرے میں اپنے ماحول میں کہ لوگوں کا رمضان بھی اچھا گزرے اور آخری عشرہ اور زیادہ اچھا گزرے اور اس کے بعد عید ہیں یا اور دیگر ایسے مواقع ہیں تو لوگ لایانی سے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاویں اور خیر کے کاموں میں تعاون میں اپنے آپ کو مشغول کریں اس کی اپنے بس کی پوری کوشش کریں اللہ تعالیٰ کی توفیق ادا کریں